اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ ستائیس ہے ٹوینٹی سیون نمبر جز پارہ چھبیس میں جو ہم سورہ زاریات شروع کیے تھے رکو نمبر دو چل رہا تھا اسی کا کنٹینیشن اب یہاں پر آئے گا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی آمد کی وجہ پوچھی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ فرشتے جو ہے وہ کسی اہم کام کی وجہ سے آتے ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو فرشتوں نے کہا ہم قوم لوت کو برباد کرنے آئے تباہ کرنے آئے ہیں قوم لوت میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا وہ تھا لوت علیہ السلام کا خود گھر کہتے ہیں کہ ان کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فرمایا ہم نے مومنوں کو وہاں سے نکال دیا سب مومن بندے اس بستی سے نکل گئے اور ظالم نیست و نابود کر دیے گئے ختم کر دیے گئے اسی طرح فرعون اور اس کے لوگ گرک ہو گئے ڈوب گئے قوم عاد پر ہم نے ایک بانج ہوا یعنی خیر و برکت سے خالی ہوا یعنی نامبارک ہوا بھیجی جس نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا قوم سمود بھی اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکے انہیں کڑک نیا پکڑا گرج نے اور ان سے پہلے قوم نوح نے بڑی نافرمانی کی بدکار قوم تھی یہ جو عذاب کا شکار ہوئی علماؤں نے ان کی جو عذاب کی حکمتیں یہی اسپیسیفک عذاب ان کو کیوں پہنچا اس کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے جیسے لوت علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تو اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو زنا کیا تھا ہومو سیکشولیٹی ان میں تھی تو اس کی سزا کیا ہے رجم تو ان کو اوپر سے یا آسمان سے ہی پتھر ان پہ برسائے گئے نہ انسانوں نے نہیں برسائے بلکہ ان پر عذاب کی شکل میں اوپر سے برسایا گیا اسی طرح انہیں دوسری ایک سزا ملی تھی کہ ان کی بستی کو الٹا کر دیا گیا کیونکہ یہ فطرت کے خلاف الٹے کام کر رہے تھے یعنی ہومو سیکشولیٹی کر رہے تھے آدمیوں کا آدمیوں کے ساتھ جو ریلیشن تھا تو پورا انہوں نے جو سسٹم تھا اس کو بدل دیا تو ان کی بستیوں کو ہی الٹا کر دیا گیا اسی طرح فرونیوں اور اس کے جو لوگ تھے ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ فرعون جو تھا اس کو اپنے نہروں پر بڑا تکبر تھا وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ جو نہریں ہیں جو میرے قدموں کے نیچے سے جاری ہیں میرے محلوں کے نیچے سے جو گزرتی ہے یہ سب میری ہیں اس طرح سے وہ تکبر کر کے کہتا تھا اور ایون وہ مصر پہ بھی بڑا تکبر تھا اس کو تو اسے مصر میں ہی ختم کیا گیا ڈبا دیا گیا اور پانی کے ذریعے ہی اس کو ڈبا دیا گیا یعنی پانی جس پہ وہ تکبر کرتا تھا اسی میں اس کو ڈبو دیا گیا یہ سب گرک ہو گئے اسی طرح قوم عاد جو تھیں قوم عاد اتنی فزیکلی اسٹرانگ تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے محلات بناتے تھے پہاڑوں کو تراشتے تھے خود ہاتھوں سے اس وقت سوچیں کہ کوئی بھی مشین وغیرہ نہیں تھی کرینس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے یہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اتنے اسٹرانگ تھے یہ لوگ اور ٹال بھی تھے اور فزیکلی بھی بہت فٹ تھے لیکن ان کو جو عذاب آیا وہ کیسا آیا ایک بانج ہوا ایک ہوا کے ذریعے ہوا آئی اور اس ہوا کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے نے صرف ہوا نے ان کو اتنا برباد کر دیا جو اپنے آپ کو اتنا فزیکل اسٹرانگ سمجھتے تھے اتنا تکبر جس چیز سے کرتے تھے انہیں صرف ایک ہوا کے ذریعے برباد کیا گیا اسی طرح قوم سمود جو تھی قوم سمود نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا تو اللہ نے اونٹنی بھیجی یہ قوم اتنی بدماش تھی کہ اللہ کے معجزے یعنی جو اونٹنی تھی اس کی کونچے ہی کاٹ ڈالی اور جو اونٹنی تھی اس نے زور سے چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئی تو اس نے چیخ ماری تو یہاں پر ان کو عذاب کون سا آیا کڑک نے پکڑا زوردار آواز آئی چیخ آئی اور یہ صرف آواز کی وجہ سے ختم ہو گئے کیونکہ ایک لمیٹیڈ آواز ہی ہم سن سکتے ہیں نا اگر اس سے زیادہ ساؤنڈ ہو تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو ان کو کڑک نے پکڑا اونٹنی نے چیک ماری تمہیں چیک کے ذریعے ہی ختم کیا گیا پھر قوم نوح جو تھی نو علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ نو علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی اب نو علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم کشتی تیار کرو تو جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو آ کے جا کے نو علیہ السلام کو چھیڑتے تھے یہ لوگ کہ یہ ڈیزرٹ میں تم یہ کشتی چلاؤ گے کیا ابھی بڑا ہی بن گئے ہاں تو اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے جس کشتی کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہی کشتی پر سوار ہونے والے سارے بچ گئے اور جو اس کشتی میں سوار نہیں تھے وہ نہیں بچ سکے وہ سارے ڈوب گئے وہ اللہ عالم اس طرح سے علماء نے کچھ حکمتیں بیان کی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ حکمتیں ہوگی اللہ کی واللہ اللہ عالم ہی کا ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہے فزیکل ہیلتھ ہو یا جو بھی ہمارے پاس پراپرٹی ہے جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ نے ہی دیا ہے تو پھر تکبر کس چیز کا ہمیں تکبر نہیں ہونا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے جس چیز سے انسان تکبر کرتا ہے نا اسی چیز سے اس پر اکثر عذاب آیا ہوا ہے اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور ہم سب کی حفاظت کرے ہمیں سبھی کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے آمین یا رب العالمین اور بالکل ہمیں ایسے بنائے جیسے اللہ چاہتا ہے آمین اس کے بعد رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر فورٹی سیون سے لے کے سکسٹی تک اور یہ رکو سورہ زاریات کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور آخرت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جن اور انسانوں کی پیدائش کیوں ہوئی وہ بھی بتایا گیا ہے فرمایا آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا اور پھر دیکھو ہم کیا خوب ہموار بنانے والے ہیں سوچے کہ اگر ہماری جو زمین ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ پہاڑ یا نکیلے جیسے پہاڑ رہتے اور پھر وہاں گھر بنانا پڑتا ہے تو کیسے بناتے کیسے رہتے ہم یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم ہموار زمین پہ رہ رہے ہیں کئی نعمتیں اللہ کی ہم غور نہیں کرتے پھر ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا پھر آگے فرمایا ففر رو اللہ بس تم سب اللہ کی طرف توڑو میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں یعنی نبی جو آتے ہیں وہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پھر آگے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز اور روزے کی بات کی جا رہی ہے عبادت میں ہر چیز آتی ہے جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کہا ہے ان ساری چیزوں کو کرنا اور جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے ٹوٹلی رک جانا اس کو کہتے عبادت تو اسپیسیفک مطلب نہیں لیں کہ خالی نماز پڑھے اور قرآن پڑھے اور پھر صدقات کرے روزے رکھیں یہی عبادت ہوتی ہے نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہم ان سے رزق نہیں مانگتے ہم خود ان کو رزق دیتے ہیں کیونکہ یہ جو مشرقین تھے وہ اپنے ہی معبودوں کے سامنے کچھ کھانے پیش کرتے یا کچھ چیزیں پیش کرتے جیسے کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے کوئی فلاورس لے کے آ رہا ہے کوئی سویٹس لے کے آ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں خود رزاق ہوں میں خود رزق دیتا ہوں اور آگے فرمایا ظلم کرنے والے نہ بھولیں کہ پہلے ظالموں کی طرح ان کی بھی باری آ رہی ہیں یاد رکھیے جو بھی ظلم کرے گا اس کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہو جائے گی یہ جلدی نہ کرے انکار کرنے والوں کے لیے آخر تباہی ہی ہے جو انکار کرے گا اللہ کا اس کے لیے آخرت میں دیکھے تباہی ہی تباہی ملے گی تباہ ہو جائیں گے الحمد یہاں پر ہمارے سورہ زاریات کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ طور یہ ففٹی ٹو نمبر سورہ آتی ہیں جس میں دو رکو ہیں اور فورٹی نائن آیات آتے ہیں تور یہ پہاڑ کا نام ہے طور پہاڑ اس صورت کی شروعات میں ہی تور اس طرح سے آیا ہوا ہے اسی لیے اس صورت کا نام سورہ تور ہے اس صورت کا جو موضوع ہے وہ آخرت اور اس کے حالات اس کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے خصوصاً یہ کہ قریش کے جو سردار تھے وہ اپنے رویے بدل لیں اپنے رویے کو بدلے اس رویے کا انجام برا ہوگا اس کی وارننگ بھی دی گئی ہے تو شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی ایٹ تک جس میں آخرت کی جزا اور سزا کے بارے میں آتا ہے شروعات میں ہی کچھ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کوہ تور آسمانی کتاب پھر بیت المامور یہ بیت المامور کیا ہے ساتویں آسمان پر فرشتوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو بیت المامور کہتے ہیں اس کی بھی قسم کھائی ہوئی ہے ساتھ ساتھ آسمانوں کی بھی قسم کھائی ہوئی ہے اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی بھی قسم کھائی ہوئی ہے بھڑکائے ہوئے سمندر جو قیامت کے دن بھڑکائے جائیں گے اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے اور یہ قسمیں کھانے کے بعد کہا گیا جس عذاب سے کفار کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی قیامت ضرور آئے گی جس روز آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا ابھی دیکھیں یہ منظر امیجن کریں قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے جس روز آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا پہاڑ اڑنے لگیں گے وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا آج جھٹلا رہے نا کل وہ منظر سارا نظر آئے گا آج تو یہ حجت بازیوں میں لگے ہیں مگر کل کو انہیں بری طرح جہنم میں ڈھکیلا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے دوسری طرف پرہیزگار لوگ متقی لوگ جنت میں عیش کر رہے ہوں گے آرام کر رہے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اپنے نیک کاموں کی بدولت خوب سیر ہو کر کھاؤ اور پیو اللہ ان کی ایماندار اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا اگرچہ اولاد اپنے اعمال میں کچھ کمی کے باعث ان کے درجے کے مستحق نہ ہوں اب جنت میں یہ کیا جائے گا کہ اگر ماں باپ کے اعمال بہت اچھے ہیں لیکن بچوں کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ماں باپ کے ہیں تو وہ ماں باپ کی وجہ سے ان بچوں کو ملا دیا جائے گا یا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے بہت دیندار ہیں اور ماں باپ اتنی نہیں ہیں تو بھی ماں باپ کو اور اولادوں کو ملا دیا جائے گا یہ جب بھی میں آیات یہ والی پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ یاد آتا ہے جب ہم تفسیر کی کلاس میں ان آیات کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہمارے ایک کلاس میٹ تھی وہ ان آیات پر رونے لگی یہ جب تفسیر کرا رہے تھے تو بہت رونے لگی ان سے جب ہم نے پوچھے تو کہنے لگی کہ میرے ساری اولادیں فوت ہو چکی ہیں کسی وجہ سے پتہ نہیں ہم نے پوچھے بھی نہیں ان سے کہ کیا ریزن تھا لیکن ساری ان کی اولادیں فوت ہو گئی تھیں تو کہتی ہیں کہ مجھے یہ آیات نے بہت رلا دیا کہ میرے بچے اللہ مجھے وہاں ملا دے گا اس خوشی میں وہ رو رہی تھی کیا اب یہاں پر غم کرنے کا کیا فائدہ وہاں تو ملنے والے ہیں نا سبحان اللہ ساری آیتیں ہم سے ہی جڑی ہوئی ہے اس میں ہماری ہی باتیں ہیں اس لیے قرآن میں ایک آیت میں کیا آتا ہے کہ قرآن میں تمہاری ہی باتیں ہیں بہرحال آگے فرمایا کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یعنی بات چیت ہو رہی ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں اپنے گھر والوں سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے یعنی گھر کے اندر بھی ہم اس طرح سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی غلط بات تو نہیں نکلے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو ہم اکثر کیا کرتے ہیں باہر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہوتا ہے لیکن یہ لوگ گھر میں بھی اور باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ڈر کے بات کرتے تھے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو آج اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزک کی سخت گرمی سے بچا لیا جب گرمی ہوتی ہے نا تو کبھی سوچے کہ یہ جو گرمی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بہ نسبت جہنم کی گرمی سے ہم کتنے پریشان رہتے ہیں لیکن وہ سخت گرمی ہے اس سے الحمد اللہ نے ہمیں بچا لیا پھر سورہ تور کا لاسٹ رکو آتا ہے رکو نمبر ٹو آیا نمبر ٹوینٹی نائن سے لے کے فورٹی نائن تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تبلیغ کو جاری رکھے رکے نہیں تبلیغ کرنا چھوڑے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں نہ شاعر ہے کیونکہ یہ جو مشرق تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے کبھی دیوانی کہتے اور کبھی شاعر کہتے تھے کئی ایک ٹائٹل انہوں نے دیے ہوئے تھے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم گردش ایام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا نوز باللہ انتظار کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہو اچھا تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر آگے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا ہے یہ لوگ یہ ماننے ہی تیار نہیں تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہیں کئی ایک باتیں کہتے تھے کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا وہ کسی آجمی کے پاس سے سیکھ کے آتا ہے کبھی کہتے ہیں انہوں نے خود گھڑ لیا ہے تو اس طرح سے الگ الگ باتیں یہ لوگ کرتے تھے ایک بات پہ قائم بھی نہیں تھے کیونکہ کوئی دلیل تھی ہی نہیں ان کے پاس ان لوگوں سے کہنے کہا گیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو تم اس کے مقابلے کا کلام تیار کر لاؤ ایسے ہی قرآن کی طرح کوئی کلام لے کے آؤ آج تک کوئی نہیں لایا اور قیامت تک بھی کوئی لانے والا نہیں ہے آگے کچھ غور کرنے کہا گیا ہے جو خاص طور سے ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت غور کرنے کی چیز ہے کہا گیا کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیپ ہزارٹلی ہو گئے ایسے ہی ہو گئے کسی نے پیدا نہیں کیا ان کو کیا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے ذرا غور تو کرو یا ان کے پاس تیری رحمت کے خزانے ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں ہے کچھ اس میں سے ان کے پاس اتنی بڑی بڑی باتیں جو کر رہے ہیں پھر آگے فرمایا ان کے بیٹے ہیں اور ہمارے بیٹیاں کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں فرشتے اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ہی خیالات کے مطابق ان کو یہ بات کہی گئی ہے اس میں بیٹیوں کو ڈگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے یہ یاد رکھیں پھر آگے پوچھا گیا کیا آپ ان سے تبلیغ پر کوئی معاوضہ لے رہے ہیں ن آپ وسلم یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں تمہارے پاس سے کچھ لے رہے کیا کچھ گفٹ یا کوئی سیلری کچھ مانگ رہے کیا وہ یا کیا ان کے پاس غائب کا علم ہے کہ قیامت نہیں آنے والی ان کو غائب ہے کچھ ایسا کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں اور کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے سوا معبود آپ ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کریں یہ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں تم امید نہیں رکھیں ان پر تو آسمان کے ٹکڑے بھی گر جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں لوگ جو ماننا ہی نہیں چاہتے ان کو کتنا بھی آپ سمجھائیں تو بھی وہ ماننے والے نہیں آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اس دن تک جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یہ کب ہونے والا ہے قیامت کے دن ہوگا سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اس روز کسی کی کوئی تدبیر کام نہ آئے گی کتنے بھی پلان کرو کوئی نہیں بچ سکتا آپ صبر کرے آپ براہ راست ہماری نگرانی میں ہیں اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے رہو ایک یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کو نہیں چھوڑا تبلیغ کرتے رہیں بھلے ہی وہ نہیں مان رہے تھے تو بار بار ان کو تبلیغ کرتے رہے تو ہمارا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں بھی مان رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں بتاتے رہے الحمد یہاں پر ہماری سورہ تور کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ النجم نجم شروع کرتے ہیں یہ ففٹی تھری نمبر سور آتی ہے اس میں تین رکو ہے اور سکسٹی ٹو آیات آتے ہیں ان نجم کا مطلب ہے ستارہ اسٹار ہوتا ہے نا دا اسٹار پہلی ہی آیت میں ون نجم یہ آیا ہوا اسی لیے اس صورت کا نام سوریہ نجم ہے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں وہ ان کے خواہش نفس سے نہیں بتاتے بلکہ وہی پر مبنی باتیں بتاتے ہیں اور ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ حق کا انکار کرنے والے اندھیروں میں ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی سکس تک اس رکو میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے قرآن اور حدیث نہیں بتاتے بلکہ وہی کے ذریعے بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکانہ رویہ جو ہے وہ خواہش نفس کا نتیجہ ہوتی ہے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں اور نہ اسلام کی یہ تعلیم انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑی ہے بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے جن حقیقتوں کو وہ بیان کرتے ہیں وہ بڑے طاقتور فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام نے انہیں سکھایا ہے اور جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لاتے ہیں نا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ سے گھڑا ہوا نہیں ہے آگے فرمایا جبریل علیہ السلام آسمان کے بلند کنارے پر تھے پھر نزدیک ہوئے پھر قریب ہوئے پھر فاصلہ دو کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم یعنی یہاں تک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے ان کی میٹنگ ہوئی کیسے وہ آپ سے سلم سے ملے وہ تک بتا دیا گیا تاکہ یقین کریں پھر اللہ نے اپنے بندے کو جو چاہا وہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور بھی اسے یعنی جبریل علیہ السلام کو سدرت المنتہا کے قریب دیکھا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں پھر آگے کی آیتوں میں مشرقوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان پر ہے صرف تمہارے گمان ہے سچائی کچھ نہیں ہے اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے تم نے لات اور منات اور عزا جیسے چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے یہ کچھ نام انہوں نے دیے ہوئے تھے عورتوں جیسے نام تھے اور یہ دیویاں وہ کہتے تھے ان کے معبود بنائے ہوئے تھے انہوں نے تو ان کی وہ پوجا کرتے تھے حالانکہ ان کا اللہ کی کھدائی میں کوئی حصہ نہیں تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے حالانکہ اپنے لیے تم بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے ہو اب یہ جو جس کی پوجا کرتے تھے وہ عورتوں جیسے کپڑے پہناتے ان اسٹیچوز کو ان مورتیوں کو سجاتے سنوارتے کیونکہ وہ خوبصورت لگے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے مورتیاں اور اس کی پوجا کرتے تھے کیونکہ جو عورت رہتی ہے فیمیل جو ہوتی ہے اس کو سجانا ایزی ہوتا ہے اور خوبصورت نظر آتی ہیں اس لیے یہ عورتوں کی شکل میں معبود بنائے ہوئے تھے دیویوں کو یہی ان کو کہا جا رہا ہے پھر آگے رکو نمبر ٹو آیات نمبر ٹوینٹی سیون سے لے کر تھرٹی ٹو تک جس میں حق کے انکاری گمان کا شکار ہیں اس کے بارے میں آتا ہے تم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کر سکتے ہیں وہ تمہاری سفارش کرنے والے اللہ کے سامنے حالانکہ تمام فرشتے مل کر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے اگر سارے کے سارے فرشتے کتنے فرشتے ہیں کئی فرشتے زمین آسمان میں جتنے فرشتے ہیں وہ بھی اگر مل کر سفارش کرنا چاہے تو بھی وہ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں بس دنیا ہی تمہارے مطلوب اور مقصود بنی ہوئی ہے صرف دنیا میں گم ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ وقت کہاں گزار رہے ہیں سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون بہک گیا ہے کیونکہ آپ وسلم کو بہکاوا کہتے تھے اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور سبھی اسی کے اختیار میں ہیں وہ قیامت ضرور قائم کرے گا تاکہ ہر اچھے اور برے کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملے کیا انسان جیسی مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی کہ وہ جو چاہے کرے اپنی مرضی سے کرے کسی کا خون کرے کوئی نہیں پوچھے گا کسی کو گالی دے کوئی نہیں پوچھے گا یا کچھ اچھے اعمال کرے اس کو کچھ ملے گا نہیں اسی لیے اللہ نے پیدا کیا اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا تو اللہ نے ایک رزلٹ کا دن رکھا ہے وہ دن آنے والا ہے اس میں بدلہ ملنے والا ہے اور اچھے وہی ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اب بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں ایسے گناہ جس پر جہنم کی وعید ہو یا دنیا میں حد ہو کہ یہ یہ چیز کی ہے تو یہ سزا ملنے والی ہے اور کبیرہ گناہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے کرنے والے پر لانت کی گئی ہو تو اس میں سے کچھ بھی آ جائے تو یہ کبیرہ گناہ کہلائے گی جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی اور ایسے لوگ بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں یہ ہیں اچھے لوگ پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر تھرٹی تھری سے لے کے سکسٹی ٹو تک اور یہ اس سورہ کا لاسٹ رکو آتا ہے اس میں پہلے اقوام سے عبرت لینے کے لیے کہا گیا ہے فرمایا ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی راہ میں کچھ دینے دلانے کو بالکل تیار نہیں دینا ہی نہیں چاہتے آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام دونوں کی تعلیم میں یہ بات مشترک تھی کامن رہی کیا تھی وہ اللہ تذر واضر تو وزر اخرا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آخرت میں ہر کوئی اپنے اپنے اعمال لے کے جائے گا کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا بلکہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کرتا ہے خوشی غم موت حیات اولاد امیری اور غریبی سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہیں شعرا ستارے کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے اب یہاں پر یاد رکھے زمان جاہلیت میں عرب جو تھے وہ اس ستارے کے یعنی شعرا نام کے ستارے کی پوجا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو تارہ ہے وہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے وہ قسمتوں سے جوڑتے تھے سیم وہی جاہلیت میں جو ہوتا تھا وہ آج ہو رہا ہے کیا کرتے ہیں آج کے ستارے جو بتاتے وہ ہاروسکوپ وغیرہ وہ بھی ستارے سے جوڑ کے بتاتے ہیں تو جو زمانے جاہلیت میں رواج تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے اس لیے بتایا گیا کہ تمہاری جو قسمتیں ہیں وہ شعرا نہیں بتاتا بلکہ شعرا کا رب بتاتا ہے تو جس کی تم پوجا کرتے ہو جس ستارے کی اس کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کا رب بھی اللہ ہے جیسے تمہارا رب اللہ ہے اسی طرح شہرہ ستارے کا بھی رب اللہ ہے فرمایا مشرق و قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم لوت انہی گمراہیوں میں مبتلا ہوئی ہیں جن میں تم مبتلا ہو یہ بھی مشرق تھے شرک کرتے تھے آج تم بھی شرک کر رہے ہو پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا ہسٹری اٹھا کے دیکھو ہسٹری کی بک اٹھاؤ اور دیکھو کیا کیا ہوا ان کے ساتھ ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو ایز اے اسٹوری نہیں پڑھو اور اللہ کے غذب کو دعوت نہ دو پہلے ڈرانے والوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ڈرانے والے ہیں جیسے پہلے نبیوں نے ڈرایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈرا رہے ہیں یہ جس گھڑی یعنی قیامت سے تمہیں جو ڈرا رہے ہیں اس کو دور نہ سمجھو وہ قریب آ لگی ہیں کیونکہ کچھ نشانات آلریڈی ظاہر ہو چکے ہیں جب یہ قیامت آ جائے گی تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا اے اللہ کے انکاری کیا تم اس کلام یعنی قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو روتے نہیں یہ ہنسی کا مقام نہیں رونے کی جگہ ہے تم غفلت میں پڑے ہو ہوش میں آ جاؤ اب اللہ ہی کو سجدہ کرو کسی اور کو سجدہ نہیں کرو اور اسی کی عبادت میں لگے رہو الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ النجم کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ القمر یہ ففٹی فور نمبر سورہ آتی ہیں اس میں تین رکو ہیں اور ففٹی فائی آیات آتے ہیں القمر کا مطلب ہوتا ہے چاند مون مون جو انگلش میں کہتے ہیں پہلی ہی آیت میں القمر کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس صورت کا نام سورہ القمر ہے اس صورت میں شک القمر کا واقعہ ہونا اللہ کی طرف سے ایک قدرت کی نشانی تھی اس کے بارے میں آتا ہے اور قیامت کے واقعہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ ایک نشانی ہے قیامت کے قریب یہ بھی ایک نشانی ہوگی تو یہ بھی ہو چکی ہے اور گزشتہ قوموں کی پہلے قوموں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے تھرٹی تھری تک جس میں شک القمر یعنی چاند کے پھٹ جانے کا معجزہ اور نزول قرآن کے بارے میں ہے اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان ہر دھرم لوگوں کے عذاب کے مطالبے کی کوئی پرواہ نہ کریں کیونکہ یہ جو ہر دھرم لوگ تھے وہ بار بار یہی مطالبے کرتے تھے کہ تم نے جو کہا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا کب آئے گا کیوں نہیں آ رہا ہے تو اس طرح کے مطالبے جو کرے ان کی پرواہ نہ کرے یہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں ورنہ پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی میں ان کے لیے کافی عبرت موجود تھی وہ عبرت لے سکتے تھے لیکن لیے نہیں یہ لوگ آپ کی پکار نہیں سنیں گے ان کا معاملہ اب اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا اور اس کی پکار پر یہ لوگ قبروں سے بکھرے ٹڈیوں کی طرح نکل کر کھڑے ہو جائیں گے ان سے پہلے قوم نخ بھی جھٹلا چکی انہوں نے نبی کو دیوانہ کہا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں تو میری طرف سے خود بدلہ لے لے تو ہم نے ان پر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا باقی لوگ گرک کر دیے گئے کافر غرق کر دیے گئے ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کوشچن کیا جا رہا ہے فہل مم مدکر قوم عاد نے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام کے بات نہ مانی تو ہم نے ان پر مسلسل سخت تیز ہوا یعنی آندھی بھیج دی یہ جو آندھی تھی وہ ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی اس آندھی نے انہیں اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنوں کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیا کتنے مضبوط لوگ تھے صرف ایک ہوا کی وجہ سے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت اکھاڑ کے کیسے پھینکے جاتے ہیں ایسے پڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ مِن قرآن بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرو جب پڑھیں گے سمجھیں گے تب نصیحت حاصل ہوگی نا خالی ایسے بیٹھ کے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی بات سے کانٹراڈکٹ نہیں کرے کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے یہ بہت آسان ہے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر ٹوینٹی فور سے لے کے فورٹی تک جس میں قوم سمود اور قوم لوت کے بارے میں آتا ہے قوم سمود نے صلی علیہ السلام کی بات نہ مانی یہ لوگ کہنے لگے اس شخص میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ ہمارے درمیان اس کو پیغمبر بنا لیا گیا ہے یہ ہر دور میں پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی رویہ رہا ہے لوگوں کا جو ماننا نہیں چاہتے تھے پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر صحیح میں تو پیغمبر ہے تو کوئی معجزہ لا کے دکھا تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے عزن سے اونٹنی کا معجزہ دکھایا قوم کے ایک بدبخت نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا اس کی کونچی کاٹ ڈالی پھر فرشتے نے ایک چیخ ماری تو وہ چورا چورا ہو کر رہ گئے وہ لوگ ان کو ختم کرنے کے لیے ایک چیخ ہی کافی تھی غور کرو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کس طرح آسان ہے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا پھر آگے فرمایا قوم لوت نے حضرت لوت علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی یہ وہی تھے جنہیں لوت علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا مگر یہ اس سے جھگڑنے لگے پھر لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے و لقد یسر قرآن ذکر فہل میں مدکر قرآن کس قدر آسان ہے مگر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ بار بار رپیٹ ہوگا سورہ کمر میں پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر فورٹی ون سے لے کے ففٹی فائیو تک اور یہ اس سورہ کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں اعلی فرعون اور آخرت کا منظر بتایا گیا ہے قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے گئے علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرونیوں نے ہماری تمام نشانیوں کا انکار کیا پھر ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ ہماری پکڑ سے کوئی نہ بچ سکا اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہے یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں سے کوئی نجات لکھی ہوئی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلے کی قوت رکھنے والی جماعت ہیں یہ ان کا باطل خیال ہے ان کی ساری جمعیت ان قریب شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر قیامت میں بھی ان کو پکڑ لیا جائے گا یہاں سے اگر بھاگنا چاہے بھاگے کہاں بھاگیں گے قیامت تو آنی والی ہے نا تو وہاں سے کیسے بھاگ سکیں گے وہاں پکڑ لیا جائے گا ان کو وہاں منہ کے بل گھسیٹے لایا جائے گا تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے نپٹ چکے ہیں ہم پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ ظالم اس حقیقت کو یاد رکھے کہ اللہ سے ڈنڈے والے باغوں اور نہروں میں ہمیشہ کی عائش میں رہیں گے عائش کر رہے ہوں گے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کہاں عائش کریں گے وہ وہاں عائش کریں گے جہاں سچی عزت کی جگہ ہے اور بڑے زی اقتدار ہر طرح کی قدرت رکھنے والے اقتدار رکھنے والے بادشاہ کے قریب یعنی اللہ کے قریب وہ رہیں گے سبحان اللہ الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ القمر کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ الرحمن جو ففٹی فائیو نمبر سر آتی ہے اس میں تین رکو ہیں اور سیونٹی ایٹ آیات آتے ہیں الرحمن اللہ کا نام ہے اور یہ صفاتی نام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے حد مہربان اور پہلی ہی آیت میں چونکہ الرحمن کا لفظ آیا ہوا ہے اسی وجہ سے اس صورت کا نام اور ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کی کچھ اس کے قدرتوں کی اور کچھ اس کے رحمیت کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں جو نہایت ہی حکمت والے انداز سے بیان کی گئی ہیں تو اب شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی فائیو تک جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کی تعلیم اللہ رحمان کی طرف سے ہیں اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی جبریل علیہ السلام کے تھرو آئی تھی نا جبریل علیہ السلام کو اللہ نے دیا اور جبریل علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اسی نے انسان کو پیدا کیا جس نے قرآن بھیجا ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا اسے بولنا بھی سکھایا بچپن میں کوئی بولتا تھا آہستہ آہستہ کیسے بولنے آ گیا اگر اللہ کا عزت نہ ہو تو کوئی نہ بول سکے سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اس پر بھی غور کرو یہ سورج اور چاند ایسے ہی نہیں چل رہے اپنی مرضی سے نہیں چل رہے بلکہ ان کا کچھ مقرر حساب ہے اس حساب سے اور وہ حساب کس نے دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے ورنہ سارا سسٹم درہم برہم ہو جائے تارے یا پھر بیلے بھی کہتے ہیں نجم آیا ہوا ہے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں تو تم تاروں کو کیوں پوچھتے ہو درختوں کو کیوں پوچھتے ہو یہ سب تو اللہ کے ہی سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو تم ان کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہو وہ تو مخلوق ہیں جو تارے ہیں درخت ہے وہ مخلوق ہے وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے الٹا وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اس نے آسمانوں کو اور اس پورے نظام کو عدل پر قائم فرمایا ہے تم ہر معاملے میں انصاف کو قائم کرو اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے اور ہمیں بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم بھی انصاف پر قائم رہو اس نے زمین کو بچھایا جس میں پھل کھجوریں اور غلہ پیدا کر دیا یہ کس کے لیے پیدا کیا ہمارے لیے نا فبی آلائی رب کما زبان یہ بار بار رپیٹ ہوگا اس سورے میں کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے نعمتوں پہ نظر رکھو کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہے ہم بہت کم شکر کرتے ہیں اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم ان کی کمپلین کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو غور تو کرو کہ تمہارے پاس کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اور اس نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے اسی نے دو سمندر جاری کیے میٹھا اور نمکین پانی کا سمندر جن کے درمیان پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے میٹھا اور نمکین پانی کا جو سمندر ہے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ کبھی بھی ملتے نہیں گئے انہیں مکس اپ نہیں ہوتے اس کے درمیان ایک برزک رکھی ہوئی ہے پردہ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مکس نہیں ہوتے میٹھا پانی کھارا نہیں ہو سکتا اور کھارا پانی میٹھا نہیں ہو سکتا تو یہ سب کس نے کیا ورنہ تم پانی پینے کے قابل نہ ہو یہ سب اللہ نے کیا انہی سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تم جو موتیاں وغیرہ نکالتے ہو پرلس نکالتے ہو کورلس نکالتے ہو اور بزنس بھی کرتے ہو وہ کس نے رکھا ہوا ہے سمندر کے اندر اللہ نے سمندروں میں چلنے والے پہاڑ جیسے بلند جہاز اسی کے اختیار میں ہیں ورنہ اللہ اگر اس پہ کنٹرول نہ کرے تو تم ڈوب جاؤ برباد ہو جاؤ بس اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے سوچے کتنے احسانات کو ہم جھٹلا رہے ہیں سوچتے بھی نہیں کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس احسانات ہیں ہمارے پاس پھر رکو نمبر ٹو ہیں آیات نمبر 26 سے لے کے 45 تک جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر شے ہر چیز فانی ہے ختم ہونے والی ہے کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے اور انجام سے غافل نہ ہو یہ بھی بات آتی ہے من علیہ فان ہر شے جو اس زمین پر ہے نا وہ سب کچھ فنا ہونے والی ہیں صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی سب کچھ ختم ہونے والا ہے زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے اور تم ہو کہ کسی اور کے پاس حاجتیں مانگ رہے ہو کبھی جا کے کسی مزاروں پہ مانگ رہے ہو کبھی جا کے درختوں کے گرد چکر لگا کے وہاں مانگ رہے ہو کبھی سانپوں سے مانگ رہے ہو کبھی پتھروں سے مانگ رہے ہو ساری مخلوق سے مانگ رہے ہو کبھی کبھی تو انسانوں سے مانگتے ہیں جو مر چکے ہیں قبروں میں ہیں ان سے مانگتے ہیں اور کبھی زندہ بزرگوں سے مانگنے لگتے ہیں حالانکہ یہ سبھی لوگ سبھی چیزیں اپنی حاجتیں کس سے مانگ رہی ہیں اللہ سے مانگ رہی ہیں ہر آن وہ نئی شان میں ہیں پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے یاد رکھو بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے تمہارا حساب ہوگا اے جن اور انسان اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو تم نہیں بھاگ سکتے بھاگو بھاگو کتنا بھاگیں گے بھاگ کر کہاں جاؤ گے اللہ سے بھاگ نہیں سکتے اللہ کے نظر میں ہو اسی لیے کہ اللہ کے مقابلے میں بڑا زور چاہیے تم اللہ کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم پر آگ کا شولہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے بتاؤ اس وقت کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا قیامت کا منظر آسمان پھٹ جائے گا اس وقت اور لال تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا یہ پورا منظر دیکھیں ایک تو ایک آسمان پھٹ گیا امیجن کرے اور تیل لال تیل جو ہوتا ہے نا اس کی طرح سرخ ہو گیا لال لال ہو گیا اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائے گے چہرے سے ہی آپ پہچان سکیں گے کہ یہ مجرم ہے یہاں پر ایک مجھے بات یاد آئی اس کی بھی ہم جب تفسیر کر رہے تھے تو میری ایک دوسری کلاس میٹ تھی تو وہ کہنے لگی کہ کچھ کام کے لیے ہم کوڈ گئے ہوئے تھے کچھ پرابلم تھا ان کا تو کچھ چہرے ایسے لگ رہے تھے کریمنلس کے کہ واقعی وہ گنہگار لوگ ہیں ان کے چہرے پر سے ہی چھلک رہا تھا اور واقعی وہ لوگ بہت زیادہ کچھ بڑا کرائم کیے ہوئے تھے تو اس دنیا میں بھی ہم یہ ایکسپریئنس کرتے ہیں اور قیامت کے دن تو چہرے پر سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم ہیں کریمنلس ہیں کہا جائے گا یہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے تھے نہیں مانتے تھے کہ کوئی جنت اور جہنم ہے اسی جہنم میں وہ کھولتے ہوئے پانی کے اندر گردش کرتے رہیں گے امیجن کہ پانی بوائلنگ واٹر اس کو ٹچ کرنے کی بھی ہماری ہمت نہیں ہوتی اور وہ وہاں پر اندر اس کے اندر گردش کر رہے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پھر رکو نمبر تھری ہے اور یہ لاسٹ رکو آتا ہے سورہ الرحمن کا آیات نمبر فورٹی سکس سے لے کے سیونٹی ایٹ تک جس میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہیں اور جنت کے انعامات کے بارے میں ہیں کہا گیا جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف کھاتا ہے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں ایسے کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو وہ ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں اب اس کے الگ الگ تفسیر آئی ہیں کسی نے کہا کہ ایک باغ چاندی کا اور ایک باغ سونے کا ہر چیز اس میں چاندی جو چاندی کا باغ ہوگا اس میں ہر چیز چاندی کی ہوگی اور جو سونے کا ہے اس میں ہر چیز سونے کی ہوگی اور کسی نے کہا ایک باغ انسانوں کے لیے اور ایک باغ جو ہے وہ جنوں کے لیے اور اور بھی کئی تفسیریں آتی ہیں واللہ عالم جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تب دیکھیں گے کہ وہ کون سے باغ ہیں تو ان کے لیے دو باغ ہیں ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہیں ویسے بھی کوئی بھی باغ خوبصورت ہی ہوتا ہے لیکن جس باغ میں چشمے بھی ہو فاؤنٹینس یا اسپرنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے وہ کچھ اور ہی نظارہ ہوتا ہے تو ان کے لیے دونوں باغوں میں دو چشمے بھی جاری کیے جائیں گے دونوں باغوں میں پھل کی دو قسمیں ہوں گی اہل جنت وہاں تکیوں پر بیٹھے پھل کھاتے ہوں گے آرام کر رہے ہوں گے کوئی کسی کا ٹینشن نہیں کہ کھانا بنانا ہے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے بس آرام کی زندگی اور تکیے لگا کر کو بیٹھتا ہے جو فارغ ہوتا ہے وہ انسان بیٹھے گا نا تو فارغ رہیں گے آرام کر رہے ہوں گے کھا پی رہے ہوں گے ان کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی یعنی ان کی بیویاں جو ہوں گی وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوگی یہاں اس دنیا کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ پہلے شروعات کے کچھ دن شرم کرتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہاں، گھور کے دیکھتی ہیں بہرحال وہاں پر ہمیشہ شرمیلی ہمیشہ شرم کرنے والی بیویاں ہوں گی کسی نے آج تک انہیں چھوا تک نہ ہوگا ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا اس دنیا میں لڑکیوں کو ایٹ لیسٹ ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں تو وہاں پر ایسی عورتیں ہوں گی ایسی بیویاں ہوں گی کہ ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں اتنی خوبصورت یعنی ڈائمنڈ جو ہوتے ہیں اس میں بھی روبیز جو ہوتی ہے روبیز کیسی خوبصورت ہوتی ہے تو روبیز کی طرح اور پرلس جو ہوتے ہیں پرلس کسی نے کہا کسی نے کہا کورل اسٹون تو اس خوبصورتی کی طرح اتنی خوبصورت ہوگی عورتیں ایون حادیثوں کے ذریعے بھی کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتیں کیسی ہوں گی ایون ان کے دوپٹوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ان کے جو جھانکنے کے اسٹائل ہے صرف جھانک لیں تو دنیا روشن ہو جائے اس طرح کی عورتیں ہوں گی وہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے اور تم اللہ کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور ان کے علاوہ ان دو باغوں کے علاوہ اور بھی دو باغ ہوں گے یعنی چار باغ کس کے پاس ہے اس دنیا میں بھی اگر کسی کے پاس ایک بھی باغ ہو نا تو باغ باغ ہو جاتا ہے گے مانڈے لگتا ہے یہ تو چار چار باغ تو کہاں یہ دنیا کے جھمیلے میں پڑے ہوئے ہیں اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا اور دنیا دنیا دنیا آخرت کی خبر ہی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے بس نماز پڑھ لی ہے بس ہو گیا اور کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے کہاں دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں یہاں آ جاؤ یہ جنت میں آ جاؤ جو پرماننٹ ملنے والی ہیں یہ سب چھوڑ کے جانا ہے ہمیں کچھ نہیں رکھنا ہے ہمارے پاس صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے پھر فرمایا گھنے سرسبز شاداب ان میں دو چشمے پھواروں کی طرح ابلتے ہوں گے ان کی بکثرت پھل اور کھجور اور انار ہوں گے یعنی فروٹ بھی ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ آپ کو وہاں پر کچھ اگانا ہے ریڈی میڈ پھل تیار ہے تیار پھلوں کے ساتھ ہم ایک بھی درخت لگاتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں پھل آنے کے لیے یہ تو ریڈی میڈ اور ان دنیا کی طرح پھل نہیں ہوں گے سڑے گلے یا کچھ دن رکھو تو وہ سڑ جائیں ایسے نہیں ہوں گے سائز میں بھی خوشبو میں بھی ٹیسٹ میں بھی سب ڈفرینٹ ہوں گے خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں ہوں گی دکھنے میں بھی بیوٹیفل خوبصورت اور اخلاق میں بھی بہت اچھی خوبصیرت بھی ہوگی خیموں میں یعنی ٹینٹ میں ٹھہرائی ہوئی ہوریں ہوں گی جن کو آج تک کسی نے نہیں چھوا کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا نہ جنوں نے کیا نہ انسانوں نے کیا وہ جنتی سبز یعنی گرین اور نفیس قیمتی خوبصورت قالینوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے ایک قالین اگر ہم خریدتے ہیں کارپیٹ خریدتے ہیں خوبصورت بھی زیادہ نہیں ہوتا کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے نا لیکن وہاں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ٹوٹلی فری ملے گا کیونکہ اس دنیا میں ویسے اعمال کیے تھے نا لیکن وہ اعمال جو سب سے زیادہ اچھے بھی کیے تھے وہ بھی اس جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اسی لیے اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ مقام پہ پہنچیں گے اتنی ساری چیزیں ملنے والی ہیں بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تبارک اسم رب کا ذل جلال ولی آپ کے رب کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے بے شک الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ الرحمن کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ الواقعہ اور سورہ الواقعہ اور سورہ الرحمن میں بہت ساری مشابیت آپ کو نظر آئے گی سورہ الواقعہ یہ ففٹی سکس نمبر سورہ آتی ہے اس میں تین رکو ہیں اور نائنٹی سکس آیات آتے ہیں الواقعہ کا مطلب ہوتا ہے واقعہ ہونے والی یعنی قیامت قیامت کا دوسرا نام کیا ہے الواقعہ پہلی ہی آیت میں الواقعہ کا لفظ آیا ہوا ہے اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ الواقعہ ہے صورت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں قیامت کے یقینی واقعے کا بیان ہوگا تو وہی ہے اس دن انسانوں کے تین گروہ ہو گئے تین گروپس بنیں گے ایک ہوگا مقرب جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے دوسرا ہوگا متوسط یعنی عام مومن جو ہوتے ہیں نماز قرآن پڑھ لیتے ہیں فرائض ادا کرتے ہیں شرک نہیں کرتے بدعت نہیں کرتے وہ عام مومن اور تیسرا جو گروپ ہے وہ نچلا طبقہ یعنی منکر حق حق کا انکار کرنے والے اس طرح سے تین گروپ بنیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے تھرٹی ایٹ تک جس میں قیامت کے دن نجات یافتہ گروہ کے بارے میں ہے کہ کون سا گروپ نجات پائے گا کہا گیا قیامت واقعہ ہو کر رہے گی ایمفیسائز اس کے واقعہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں بالکل بھی کوئی شک نہیں ہے آپ کوئی شک نہیں کرے اس دن لوگ تین گروہ میں تقسیم ہوں گے تین گروپس بنیں گے ایک جماعت وہ ہوگی جن کو ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملے گے دوسری جماعت وہ ہوگی جن کو الٹے ہاتھ میں یعنی بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور تیسرا گروپ وہ ہوگا اللہ کے خاص بندوں کا ہوگا وسا اسابن اسا کل الائی اور جو آگے والے ہیں تو وہ آگے والے ہیں بڑھتے رہتے آگے آگے بڑھتے رہتے وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہوں گے مقرب بندے ہوں گے یا اللہ ہمیں تیرے مقرب بندوں میں شامل کر دیں آمین اللہ کے یہ خاص بندے سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے تخت یا پلنگوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی ان کے جو تخت ہوں گے تھرون ہوں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے اس دنیا میں مہاراجا راجاؤں کے تخت ہمیں دیکھنے بھی نہیں ملتے جو پرانے تخت رہتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے لوگ پیلس وغیرہ میں جاتے ہیں ایک بار ہم ملیشیا گئے تھے تو وہاں پر کسی پیلس میں گئے تھے پرانا بہت پرانا پیلس تھا وہاں کنگ کی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں لیکن تخت ہی نہیں تھا تخت کی ایسی حالت ہوئی تھی کہ وہ پبلک کو دکھا بھی نہیں سکتے تھے یہ حال ہے دنیا کے تختوں کا جس پر لوگ تکبر کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا اتنی حالت خراب ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں دکھا سکتے تو اس دنیا میں نہیں پڑے رہو اس کی رونقوں میں مت لگو بلکہ آخرت کی فکر کرو وہاں پر ہر ایک کے لیے تخت ہوں گے جو اس دنیا کے تخت سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت اور مضبوط ہوں گے بہرحال ان کی مجلسوں میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے مشروب یعنی پینے کی چیز سے بھرے ہوئے پیالے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے یہ جو بچے ہوں گے وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے یہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے اور ان کا کام ہی یہی رہے گا جنتیوں کو مشروب سرو کرنا ان کی جو ڈرنکس ہے اس کو سرو کرنا اب یہ بچے ہی رہیں گے اس کی کئی ایک حکمتیں علماء نے بتائی ہے لیکن عالم کیا صحیح ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے پاس مانگنے کے لیے کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرتا اور یہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اگر ہمیں کسی کے پاس سے مانگنا ہے جیسے بوڑھی عورت ہے اور ہم تو جوان ہیں تو ہمیں ہیزیٹیشن ہوگی کہ ہم کیسے مانگیں تو یہ ایک حکمت بتائی ہوئی ہے اور یہ بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں بہ نسبت دوسرے جو ینگ یا بوڑھے جو ہوتے ہیں ان سے تو اللہ عالم جو بھی ہوگا تو یہ سرو کر رہے ہوں گے اور یہ جو مشروب ہوں گے وہ پینے کے بعد ان کو نہ سر درد ہوگا پینے والوں کو اور نہ وہ بہکیں گے بہکیں گے بھی نہیں نہیں تو یہاں دنیا کی جو شراب وغیرہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے لوگوں کے سر درد ہونا شروع ہوتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں چلنے بھی نہیں صحیح ان کو جمتا ہے لڑکھڑاتے رہتے ہیں اور کچھ بھی بکتے رہتے ہیں انہیں ہی نہیں عقل رہتی ہے کہ کیا بول رہے ہیں ایسے نہیں ہوں گے وہ پینے کے بعد یہ چیزیں نہیں آئیں گی ان میں اور ان کے پسندیدہ پھلوں اور من پسند پرندوں کے گوشت ہوں گے خوبصورت آنکھوں والی ہورے ملیں گی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں گے اب عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں کہ اچھا مردوں کو حورے ملیں گی پھر ہم کو کیا ملے گا عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وہ جو چاہے ان کو ملے گا جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے اس کے ساتھ وہ رہے گی ہر چیز اس کے مطابق ملے گی جیسے اس کو چاہیے ویسا کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے عورتیں ہیں نا کنفیوژن میں ہوتی ہیں اگر ان کو بولا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے تو پہلے کہے گی یہ چاہے رکو رکو یہ نہیں دوسری چیز چاہیے ہمیشہ کنفیوژن میں ہوتی ہے لیکن اکثر مرد جو ہوتے ہیں ان کا ایک یا دو ٹارگیٹ ہوگا وہی چاہیے رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کیا چاہیے رہتا ہے انہیں تو ان کا ٹارگیٹ فکس رہتا ہے لیکن عورتیں جو رہتی ہیں وہ ہر دو منٹ بعد چینج کرتے رہتی ہیں اپنے جو خواہشات ہیں ان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتے اچھا یہ نہیں اچھا وہ کینسل کرے اب مجھے یہ چاہیے ہاں عورتوں کو جو چاہیے وہ دیا جائے گا وہاں کوئی ناراض نہیں ہوگا کسی سے یا کوئی غمگی نہیں ہوگا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا اس دنیا سے کمپیئر نہیں کرے اس دنیا کو بالکل الگ دنیا ہے وہ یہ جو ابھی ساری نعمتیں بتائی گئیں یہ سب کچھ ان کے نیک کاموں کے بدلے میں نعمتیں ملے گی انہوں نے نیک کام کیے تھے برائی جو تھی اس سے دور رہیں جو اللہ نے کہا تھا اس سے دور رہیں اس سے ٹوٹلی وہ دور تھے اور جن چیزوں کا حکم دیا تھا کرنے کے لیے وہ سب کر رہے تھے تو اس لیے ان کو یہ نیک اعمال کے بدلے بدلہ ملے گا نعمتوں کا ان دائیں بازو والوں کی کیا خوش نصیبی کا کہنا اب دائیں بازو والے ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری نعمتیں ہیں مقرب کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن دائیں بازو والوں کے لیے بھی جہاں مومن ہوں گے وہ بغیر کانٹوں والی بیریوں میں ہوں گے تے بہتے چڑھے ہوئے کیلوں میں دور تک پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے ہر دم بہتے پانی کے کنارے اور کبھی ختم نہ ہونے والی بے روک ٹوک ملنے والی بکثرت پھلوں کے ساتھ اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے کوئی روکنے والا نہیں جتنا چاہے مرضی کھائیں نہیں تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کسی کا پھل توڑنے کی ہمت ہوتی ہے وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے باقرہ بنائیں گے انہیں کنواری بنائیں گے اپنے شوہروں کو چاہنے والی اور ہم عمر ہوگی ایک ہی عمر والے ہوں گے سیم عمر والے اس دنیا میں بہت مشکل ہوتا ہے سیم عمر والے ہیں نا وہاں پر سیم عمر ہوں گی اور یہ جو بیویاں ہوں گی وہ کنواری ہوں گی کنواری بنائیں گے ان کو اور اوپر سے شوہر سے محبت کرنے والی ہوگی جھگڑنے والی نہیں ہوگی پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر تھرٹی نائن سے لے کے سیونٹی فور تک جس میں بائیں ہاتھ والے حق کے انکاری ہیں اس کے بارے میں آتا ہے اب دو گروپ کے بارے میں یعنی مقرب بندوں کے بارے میں اور دائیں ہاتھ والے دائیں سائڈ والے کے بارے میں بتانے کے بعد اب تیسرا جو گروہ ہیں بائیں بازو والا ان کا بتایا جا رہا ہے بائیں بازو والوں کا برا حال ہوگا وہ لو کی لپیٹ کھولتے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے ایک تو ایک کھولتا ہوا پانی بوائلنگ واٹر اور اتنی تپتی آگ اور کالا دھواں اس میں اس کا سایہ کیسا ہوگا اس کا سایہ درخت کا سایہ نہیں بلکہ دھوؤں کا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ کہ بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے شرک کفر ہٹ دھرمی ان میں تھی اور حشر اور نشر یعنی قیامت کا بھی انکار کرتے تھے اس لیے آج قیامت کے دن ان کا حال دیکھو کیا ہے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے جب بھوک لگے گی تو پیٹ بھرنے کے لیے زکوم کا درخت اس کا پھل دیا جائے گا تو کے درخت کے پھل ان کو کھلائے جائیں گے یہ ان کی غذا ہوگی اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جب پیاسے ہوں گے تو نارمل ٹھنڈا پانی نہیں نارمل ٹیمپریچر والا پانی نہیں بلکہ بوائلنگ واٹر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا وہ اس طرح پیئے گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں ویسے پئیں گے اس گرم پانی کو بھی پینے تیار ہو جائے گے اللہ ہماری حفاظت کرے ہمیں بائیں ہاتھ والے نہ بنائیں ہمیں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے بچائے آمین یا رب العالمین آگے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے نطفے سے بچہ بنانے والا کون ہے غور کرو کس نے بنایا اپنے آپ سے بنے یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں کبھی کبھی ہم کتنے بیج لگاتے ہیں لیکن وہ اگتے ہی نہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو کچھ ہی نہیں اگے اگر ہم ان فصلوں کو چورا چورا کر دے تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ یہ پانی جو تم پیتے ہو بتاؤ کس نے برسایا کیا آسمان سے پانی تم برسا رہے ہو بارش تم لا رہے ہو کیا اگر ہم چاہے تو اسے کھاری بنا دے کہ وہ پینے کے قابل ہی نہ ہو پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو درخت جو تھے اسپیسیفک اس کو رگڑ کر آگ جلائی جاتی تھی بہرحال تو درختوں کے بھی کئی فائدے ہیں وہ بھی بتائے گئے ہم نے اس کو نصیحت کا ذریعہ اور مسافروں حاجت مندوں کے لیے سامان بنایا ہے کیسے یہ درخت سامان ہے کیسے فائدے مند ہے کیونکہ یہ جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں اس سے مسافر کیا کرتے ہیں عارضی مکان وغیرہ بنا لیتے ہیں یا لکڑیاں بیچ کر اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں جو پیسے آتے ہیں اس سے کچھ خریدتے ہیں تو کئی فائدے اس میں رکھے ہوئے اللہ نے پھر رکو نمبر تھری ہے اور اس سورے کا لاسٹ رکو آتا ہے آیات نمبر سیونٹی سیون سے لے کے نائنٹی سکس تک جس میں قرآن کو ماننے اور نہ ماننے والوں کے بارے میں آتا ہے بلا شبہ قرآن ایک نہایت معزز کتاب ہے لوح محفوظ میں درج ہے لوح محفوظ کہاں ہے آسمان پر ہے اور اس میں اس ٹیبلٹ میں اوریجنل قرآن ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کاپی آف دا قرآن ہے کاپی ہے قرآن کی جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا اب اس کے بارے میں کئی ایک تفسیر آئی ہے کچھ نے کہا یہ جو قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاک لوگوں کے یعنی وہ لوہے محفوظ میں جو قرآن ہے اس کی بات کی گئی ہے کسی نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے بہرحال الگ الگ تفسیریں آئی ہیں یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل دیں کیا تم اس کتاب سے غفلت برت رہے ہو اس کو پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں دوسروں کو بتاتے نہیں ہو حالانکہ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے پھرتے ہو یہی بات ہے پھر آگے فرمایا فلغ تل ہلکم و نہرو اقرب تنظرون ہی من کم ولا ولكن لا تبصرون جب جان حلق میں اٹک جائے گی اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ مر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے اگر تم میں طاقت ہو تو اس جان کو واپس کر کے دکھاؤ اور اس وقت ہم تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مقرب بندہ جب مرتا ہے اس وقت فرشتے اسے سلام بھی کرتے ہیں جنت سے خوشبو بھی لاتے ہیں کفن بھی لے کے آتے ہیں اور آسانی سے اس کی جان نکالتے ہیں اور اگر اس کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملے تو فرشتے اس کو سلامتی سے استقبال کرتے ہیں فرشتے اسے سلام کرتے ہیں حدیثوں میں بھی آتا ہے جب جان نکالتے ہیں جو مومن بندہ ہوتا ہے یعنی مقرب نہیں اس کے نیچے دوسرا لیول آتا ہے نا تو وہ بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سلام کرتے ہیں اور خوشبو اور یہ جو کفن وغیرہ جو لاتے ہیں وہ مقرب بندوں کے لیے لاتے ہیں پھر فرمایا اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھوکا جانا ہے اب اس کی بھی حدیث میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو جہنمی لوگ ہوتے جب ان کی جان لی جاتی ہیں تو بہت بے دردی سے لی جاتی ہیں بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اسے جہنم کی بدخبری بھی سنائی جاتی ہے گڈ نیوز نہیں رہتی اس کے لیے بیڈ نیوز ہوتی ہیں یہ سب کچھ برحق ہے تو مانو یا نہ مانو یہ ہونے والا ہے فصب بسم رب بیک بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو سبحان ربی العظیم الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ الواقعہ کمپلیٹ ہو گئی اب سور الحدید شروع کرتے ہیں یہ ففٹی سیون نمبر سور آتی ہیں اس میں چار رکو ہیں اور ٹوینٹی نائن آیات آتے ہیں الحدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا اور رکو نمبر تھری میں الحدید کا لفظ آیا ہوا ہے اسی وجہ سے اس سورج کا نام سورہ الحدید ہے اس صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے درجات بھی بتائے گئے ہیں اور دنیا کی زندگی کی مثال بھی بتائی ہوئی ہیں چلے شروع کرتے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹینتھ تک جس میں غلب حق کے لیے ایمان اور انفاق حق کے غلبے کے لیے ایمان اور انفاق کی ضرورت اس کے بارے میں آتا ہے اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ پرندے کیسی تسبیح کر رہے درخت کیسی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز ایون پتھر تک اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی تسبیح بھی سنی تھی جیسے پتھر وغیرہ کی بہرحال اور یہ دعوت دے رہی ہے کہ انسان بھی اسی کی بندگی کرے یہ ساری چیزیں جو ہیں جانور ہو چرند پرند ہو درخت ہو ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو اے انسانوں تم کس کی عبادت میں لگے ہو تم بھی اللہ کی بندگی کرو وہی عزیز و حکیم ہے وہی مالک ہے وہی قادر ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہی ہر شے کا بہت زیادہ جاننے والا ہے وہی کائنات کا خالق ہے رات اور دن کا نظام اسی کے قبضے میں ہے بارش وہی برساتا ہے زمین سے پھل اور پھول وہی پیدا کرتا ہے تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں دیکھ رہا ہے اس کے اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے دل کے راز وہی جانتا ہے بس لوگوں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے یا اندھیرے کون سے شرک کے اندھیرے کفر کے اندھیرے ظلم کے اندھیرے گناہوں کے اندھیرے انسوان وہاں سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے روشنی کی طرف لائے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہوں حالانکہ زمین اور آسمان کا اصلی وارث اللہ ہی ہے اور کب کون کس کا وارث بنتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تب وراثت ملتی ہے نا وارث بنتا ہے تو تم تو سب ختم ہونے والے ہو کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے سب ختم ہونے والے ہیں تو سب کچھ پراپرٹی تمہاری جو بھی جس پہ تکبر کر رہے ہو تمہاری زمین جائیداد سب کا وارث اللہ ہے پھر آگے فرمایا فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور ایمان لانے والے مجاہد درجات میں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس وقت اتنی مشکلات تھیں مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا بھی بہت مشکل تھا اور اس وقت کئی لوگوں نے کئی صحابہ نے اسلام کو قبول کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ان کے درجات آف کورس سب سے زیادہ ہیں ویسے دونوں کے ساتھ اللہ نے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے بعد میں بھی اسلام لانے والے اور پہلے بھی لیکن پہلے اسلام لانے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو مجاہد تھے ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کے لیے تو زیادہ اجر ہوگا پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر الیون سے لے کے نائنٹین تک جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا کیا درجہ ہے جو شخص اللہ کو قرض دے گا اللہ اس کے قرض کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا اب یہ ریئل میں قرض ہم دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں قرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ ہوتا ہے اللہ کو قرض دینا مومنوں کا ایمان قیامت کے دن ان کے آگے آگے اور داہنے طرف روشنی کرتا ہوگا ان کے جو اعمال ہیں وہ روشنی بن کے آئیں گے کیونکہ قیامت کے دن کل سرات پر اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہر ایک کو روشنی کی ضرورت ہوگی تو ان کے اعمال جو ہوں گے نیک اعمال ان کے لیول کے حساب سے ان کو روشنی ملے گی اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی اس کے برعکس منافقوں کو قیامت کے دن ہر قسم کی روشنی سے محروم کر دیا جائے گا کیونکہ ان کی جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں مبتلا ان کو کر رکھا تھا آج ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی یعنی نام کے مسلمان صرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے جو اللہ نے کہے ہیں وہ کام نہیں کرتے اور ان چیزوں سے بھی نہیں رکتے جس سے اللہ نے روکا ہے تو یہ منافق ہیں ان کے لیے کوئی روشنی نہیں کیونکہ یہ دھوکے میں تھے کہ صرف ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہی کافی ہے ہمارے لیے ہم کوئی عمل کرے اچھے یا نہیں کرے بھلے ہی ہم شرک کریں کچھ بھی کریں وہ اس دھوکے میں بھی تھے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو بھی کیا ہوا ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے کلمہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم امت محمدیہ ہیں تو پھر ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے بھلے ہی ہم وہ عمل نہ کریں تو ان کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا یہ دھوکے میں تھے پھر آگے فرمایا کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کے سامنے جھک جائے اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے تو تم بھی ویسے نہ ہو جیسے وہ ہو گئے تھے پھر آگے فرمایا یہ بات بالکل یقینی ہے خیرات کرنے والے اور اللہ کو قرض دینے والے مرد اور عورتیں اللہ کے ہاں بڑے درجات میں ہوں گے اور نور کے مستحق ہوں گے ہماری آیات کو جھٹلانے والے کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی فائیو تک جس میں دنیا کی زندگی کے بارے میں آتا ہے یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے ایک دوسرے سے بڑھنا اور فخر کرنا کہ اس کے پاس ایک گھر ہے تو میں دو بناؤں اس کے پاس ایک کار ہے تو میں دو کار لے لوں اور جو میرے پاس ہے وہ سب سے بیسٹ ہے فخر کرنا ایک دوسرے کے آگے بڑھنا یہ سب کھیل تماشے ہیں یہ ایک محض دھوکہ ہے اور آگے فرمایا آخرت میں عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی یعنی ڈرایا بھی گیا ہے اور خوشخبری بھی دی گئی ہے اے لوگوں مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے یہ ان کے لیے بنائی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے پھر آگے فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ کچھ ضائع ہو جائے تو اس پر افسوس نہ کرو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا اور یہ اس وجہ سے ہوا یہ پہلے سے ہی لکھا گیا تھا کہ یہ مصیبت آئے گی تو افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر اکڑ نہیں دکھاؤ کیونکہ جب ملتا ہے تو فخر کرنے لگتے ہیں لوگ صرف اپنا ہی کمال سمجھتے ہیں اس میں بہرحال آگے فرمایا ہم نے رسولوں کو کھلی کھلی نشانیاں کھلے دلائل ایویڈنسز پروف کے ساتھ بھیجا پھر کتاب اتاری اور ترازو بھیجا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں پھر آگے فرمایا ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے لوہے سے بناتے نا فولاد وغیرہ سے ہتھیار وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں اور دوسری بھی چیزیں اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں دوسرے بھی فائدے اٹھاتے ہیں یہ اس لیے اتارا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر غور تو کریں پھر رکو نمبر فور ہیں آیات نمبر ٹوینٹی سکس سے لے کے ٹوینٹی نائن تک اور یہ سورہ الحدید اور ساتھ ساتھ ٹوینٹی سیون جز یعنی ستائیسویں پارے کا لاسٹ رکو آتا ہے اس میں ایمان کے سامرات یعنی پھل بتائے ہوئے ہیں سورت کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں نبوت دی اور ان کی اولاد میں بھی نبوت جاری رکھی پھر ان کے بعد کئی اور رسول بھی تشریف لائے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بحثت ہوئی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی اس لیے اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو کرسچنس ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت مسلمانوں کے قریب ہوتے ہیں تھوڑی محبت ہوتی ہیں انہیں تو یہ اللہ نے رکھی ہیں ان لوگوں نے جو ترک دنیا اختیار کر لی ہیں یہ ہم نے فرض نہیں کی تھی اب جو کرسچنس ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ سب دنیا کو چھوڑ دو اور صرف عبادت میں لگ جاؤ کیا اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی تھی انہوں نے خود ایجاد کی بدعت ایجاد کی انہوں نے مگر انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اختیار کی اور اسے نبھا نہ سکے اس لیے جو بھی کچھ ہے اللہ نے دی ہوئی ہے وہی چیزیں کرو اس میں کچھ ایڈ نہیں کرو بدعات ایجاد نہیں کرو کیونکہ دیکھے کرسچینٹی میں بہت سارے بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی آج امت مسلمہ بھی بہت سارے بدعت میں پڑی ہوئی ہیں پھر آگے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دوگنا اجر اور روشنی ادا فرمائے گا اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے دے وہ بڑا فضل والا ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے اسے اللہ کا فضل ملتا ہے الحمد یہاں پر ہمارا ستائیسواں پارہ ٹوینٹی سیون جز کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین